ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے اہل ارتداد اور ان کے انجام بد کا ذکر کرنے کے بعد اہل ایمان کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اسلامی زندگی کی خاطر وطن مال و دولت خاندان اور دوست احباب چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جائیں گے اور اللہ کے دین کی نصرت اور دشمنان دین کا قلع قمع کرنے کے لیے جہاد کریں گے وہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے